Assalamu alaikum. In this session, we are going to talk about a new and a different approach to psychological measurement, uh, particularly the measurement of intellect, intelligence, or cognition. You are familiar with a variety of psychological tests which are used for evaluating, assessing, or gauging the IQ of a person. You know how these tests are developed, how their scores are interpreted, and how norms are used for making the scores or the IQ levels meaningful. Uh, we know that IQ tests, most of them, they use norms, and the norms are basically, commonly, most of the times, they are age-related. The score of a person or the IQ score of a person is compared with the score of the norms. And if the person has behaved according to the norms, the score is average if the person has scored better than the norms for his or her age level. The score is considered to be above average, and similarly, a person may score below average also. The main thing which is used and the main tool that we have for this type of assessment is the psychological test or the intelligence test. But there are other approaches to the assessment of intellect also. And we are going to talk about one of those approaches, the approach introduced by Jean Piaget, a Swiss psychologist. As students of psychology, you are familiar with the name of Piaget, who introduced his theory of cognitive development. Uh, in his approach, we do not use test in the traditional manner and the traditional sense. The things or the tools that we use for the assessment of a child's cognitive level is not called a test in his approach, it is called a task. Piaget, uh, the famous psychologist whose name is associated with the theory of cognitive development, he introduced his own way of studying or observing children's intelligence or cognitive level. Uh, in his approach, when we are assessing a child's cognitive level, we are not using tests, we are using tasks. And task is something on which a child performs. The child uh, may talk, the child may manipulate things which are presented to him or her, and the child is asked questions. When the child answers, he is also allowed to explain the answer. In fact, the explanation of the answer becomes very important. But before we talk about uh, the approach for testing اور the the intelligence of a child according to perspective, let's refresh our knowledge of his theory of cognitive development. کیونکہ اگر ہم ان کی ٹاسک کے بارے میں اگر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تھیری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا ہے کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ آپ واقف ہیں جن سے بھی ان کو کسی نہ کسی تھریٹیکل پریمسز کے اوپر بنایا گیا جو ایک تھیری جس کی بنیاد پہ آپ کسی ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں ٹیسٹ میں میجرمنٹ بھی اسی کے حوالے سے کی جاتی ہے پیاجے کی اپروچ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ وہ اپنی تھیری میں ایک خاص طرح سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی وجہ سے جو ٹاسک انہوں نے ڈیولپ کیے وہ بھی اس تھیری کے مطابق ہی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ کوگنیشن یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے کوگنیشن کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو اس اس کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ cognitive development is the process whereby the development of children's understanding of the world as a function of age and experience takes place یعنی اس دنیا اور اپنے ارد گرد کی دنیا دا ورلڈ اراؤنڈ آس کس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک بچے کے طور پہ عمر ہم نے دیکھا کہ اس ڈیفینیشن میں دو چیزیں ہیں ایج اینڈ ایکسپیرئنس یعنی عمر اور ایکسپیرئنس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تجربات بچے کو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ وہ جو کچھ دنیا کے بارے میں ارد گرد کے ماحول کے بارے میں ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ سب کا سب اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے یعنی وہ پروسیس یا وہ عمل جس میں کسی بچے کی اس دنیا کے بارے میں سمجھ بوجھ ڈیولپ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے عمر اور ایکسپیرئنس اس پر اثر انداز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھیری میں ایج اور ایکسپیرئنس کی بات کی گئی ہے اب اس ایکسپیرئنس میں اس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرئنس بھی ہو سکتے ہیں جو ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے وہ بھی اس پر اپنا اثر کسی نہ کسی حد تک ڈال سکتی ہے شاید ماحول کا بھی اس میں اثر ہوگا لیکن بنیادی چیز جب ہم اس تھیری کے حوالے سے ایویلویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایجوکیشن کی اچیومنٹ کی بات نہیں کر رہے ہم اس سب کچھ کی بھی بات نہیں کر رہے جو کہ بچے کو سکھایا گیا لیکن اس سب چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کے کوگنیٹو سسٹم کا حصہ خود بخود بنتی جاتی ہے and this is an automatic process جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچے عام ہمارے کنوینشنل ٹریڈیشنل سوشل ماحول میں نہیں بھی رہتے اور اگر ان کی پرورش جو ہے کسی دور ویرانے میں بھی ہوئی ہو تو بھی وہ اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ اور عمر کے ساتھ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ بالکل ٹریڈیشنل روٹین ایجوکیشن سے واقف بھی نہیں ہوتے انہیں بھی زندگی کے بہت سے کام کرنے آتے ہیں ان کو بھی ڈیلی لیونگ اسکلز جو ہیں حاصل ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت سی چیزیں بنا بھی لیتے ہیں ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں ڈسکور بھی کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسکولنگ ہو یا نہ ہو ایجوکیشن دی جائے یا نہ دی جائے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بہرحال ایک عمل کے تحت ایک نیچرل عمل کے تحت ہوتی رہتی ہے کیا یہ ہیریڈیٹی کا نتیجہ ہے یا انوائرمنٹ کا اس کے بارے میں بہت سی بحث ہے ڈسکشن ہے لیکن اس کے بارے میں ہم کوئی ایک چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ اے کی وجہ سے ہے یا بی کی وجہ سے دونوں کا حصہ اس میں ہو سکتا ہے لیکن اس حوالے سے اس وقت ہم ڈسکشن نہیں کریں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اور جب ہماری ایک خاص طرح کی اپروچ بن جاتی ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں تو پھر ہم اس کی میجرمنٹ کس طرح سے کریں گے کوگنیشن کو ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں کوگنیشن کا لفظ نالج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرا اس کا استعمال ہے the process of knowing so cognition refers to both cognition refers to the process of knowing as well as whatever we have learned یعنی نالج کو بھی ہم کوگنیشن کہتے ہیں اور جس عمل یا جس پروسیس کے تحت ہم نے علم حاصل کیا اس کو بھی کوگنیشن ہی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے ان دونوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کوگنیشن ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیزوں کو یاد رکھنے کا عمل بھی ہے نالج کو ایکوائر کرنے کا بھی عمل ہے نالج کے ٹرانسفر کا بھی عمل اسی میں ہی شامل ہے چنانچہ کوگنیشن جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہماری تمام تر سوچ تمام تر تھنکنگ اور ابلٹی پر مشتمل ہے کاگنیشن اور نالج کو اگر ہم دیکھیں جو کہ ہم صرف اس وقت آپ کا نالج ریفریش کر رہے ہیں تو ان دونوں میں ایک سرکولر قسم کی ریلیشن شپ ہے مینٹل پروسیسز نالج میں اضافہ کرتے ہیں نالج جو ہے وہ مینٹل پروسیسز کو افیکٹ کرتا ہے انٹرن مینٹل پروسیسز پھر نالج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے مینٹل پروسیسز کا حصہ بن جاتا ہے یہی حصہ بننے کے بعد مینٹل پروسیسز جو ہیں اور جو آپ کا ایک ڈیٹا کا اسٹور ہاؤس ہے وہ ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے اور پھر انٹرن وہ آئندہ آنے والے نالج کو اثر انداز اس پر اثر انداز ہوتا ہے زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو جس میں ہماری کوگنیشن کا دخل نہ ہو ہماری زندگی ہماری پریکٹیکل لائف ہماری personal life emotional life psychological life social life اس کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جس میں کوگنیشن یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا کوئی ہاتھ نہ ہو لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ بنیادی چیزیں یا موٹی موٹی کون سی چیزیں ہیں جو کہ کوگنیشن کا حصہ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ language mental imagery thinking reasoning problem solving and memory development یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوگنیشن کا حصہ ہے اگر آپ دیکھیں ان سب کے بارے میں ایک ایک کر کے غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام تر تھنکنگ پر مشتمل ہے تو مینٹل امیجری ہو یا لینگویج ہو یا تھنکنگ ہو یا ریزننگ ہو اس سے باہر ہماری سوچ یا تھنکنگ ہوتی ہی نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہماری social emotional mental psychological physical life کے تمام اسپیکٹس کا احاطہ کرتی ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری جو ہے جو جو سب سے زیادہ جانی مانی تھیری ہے وہ یوں پیاجے نے ہی انٹروڈیوس کرائی تھی پیاجے ایک بہت مشہور و معروف ماہر نفسیات تھے اور نہایت قابل بھی تھے اور ان کی قابلیت کی ایک نشانی جس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ریسرچ ورک کرنا شروع کیا اور وہ شاید سب سے کم عمر میں ریسرچ آرٹیکل پبلش کروانے والے شخص بھی تھے پیاجی کے انٹرسٹ اپنی زندگی کے ابتدائی برسوں میں یعنی ان کی تعلیم کے جو ابتدائی برس تھے ان میں تھوڑے سے شفٹ ہوتے رہے بایولوجی سے ان کا انٹرسٹ شروع ہوا فلسفے میں بھی ان کا انٹرسٹ تھا فلاسفی میں وہ ہینری برگسا کی تھیری سے متاثر تھے جس زمانے کی یہ بات ہے اس وقت زیادہ تر لوگ ڈاوین کی تھیری سے متاثر ہو رہے تھے لیکن پیاجے جو تھے انہیں برگسا کی سوچ نے زیادہ متاثر کیا اسی بیچ میں ان کو موقع ملا کہ وہ بینے کے ساتھ یا اس کی لیب میں کام کریں پیرس میں اس تمام عرصے کے دوران جب ان کو اس لیب میں ایک پلیسمنٹ مل گئی انہیں بہت موقع ملا بچوں کو آبزرو کرنے کا اور اس بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بچوں کی انٹیلیجنس جو ہے اس کی میجرمنٹ کیسی ہوتی ہے اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے نوٹ پہ کی اور ان کی اپنی ایک سوچ اس کے بارے میں ڈیولپ ہوتی گئی ایجوکیشنل سائیکولوجی کے حوالے سے بھی ان کا بہت سا کام ہے ان کے دیے گئے بہت سے نظریات یا کانسیپٹس جو ہیں وہ ایجوکیشنل سائیکولوجی میں بھی استعمال ہوتے ہیں برگسا جو تھے وہ ڈیوائن ایجنسی میں بلیو کرتے تھے instead of chance as a factor behind evolution یعنی ان کے خیال میں ایوولوشن یا جو تمام تر گروتھ ہوئی تھی وہ کسی چانس فیکٹر کا نتیجہ نہیں تھی اور یہ چیز پیاجے کو بھی متاثر کرتی تھی جی کی سوچ میں جو ایک بہت بڑا فرق آیا وہ بینے کی لیب میں ہی کام کرنے کے بعد آیا جب انہوں نے وہاں پہ اپنی آبزرویشنس کی اپنے نوٹس بنائے انہوں نے بچوں کو دیکھا ان کی ذہانت کی پیمائش ہوتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے بچوں کے بہیویئر میں سے بہت سی ایسی چیزیں نوٹ کی جو ان کی آئندہ تھیری کا کی بنیاد بنی the real shift took place when he started observe his own children from birth onwards پیاجے کی تھیری اور پیاجے کے ریسرچ میتھڈ میں ایک چیز جو بہت سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ کہ بہت سی انفارمیشن یا بہت سا ڈیٹا جو انہوں نے ہمارے لیے پیش کیا وہ ان کی اس آبزرویشن پر مبنی تھا جو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے کی بچوں کو انہوں نے پیدائش کے وقت سے لے کے اگلے برسوں میں بہت زیادہ قریب سے کلوزلی آبزرو کیا اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس طرح سے بہت چھوٹی عمر سے پیدائش کے بعد سے گریجولی بچوں کی سوچ میں ان کے بہیویئر میں کیا کوالٹیٹیو چینجز آتے ہیں اور کوالٹیٹیو چینجز جو انہوں نے آبزرو کیے اور نوٹ کیے اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی تھیری کو بھی قائم کیا اور اس کو متعارف کروایا ان کے ان تمام تجربات کے نتیجے میں جو کہ ان کے ایکسپیرئنس تھے ہمیں دو بہت اہم چیزیں حاصل ہوئیں پہلی چیز Piaget's of cognitive development and method of study پیاجی نے اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیئری متعارف کروائی اور اسی کے حوالے سے انہوں نے اپنی میتھڈولوجی بھی انٹروڈیوس کروائی پیاجے کا میتھڈ جو تھا اسٹڈی کا وہ روایتی میتھڈ سے تھوڑا سا مختلف تھا ان کی اپروچ ایکسپیریمنٹل اپروچ نہیں تھی یہ جس زمانے میں وہ کام کر رہے تھے اس وقت لیب میں کام کرنا اور تجربات کرنا اور سائیکالوجی کو ایکسپیریمنٹل سائنٹیفک ڈسپلن ثابت کرنا بہت اہم سمجھا جا رہا تھا لیکن پیاجے نے ایکسپیریمنٹس کرنے کے بجائے کلینکل اپروچ اختیار کی ان کے میتھڈ کو یا ان کے اپروچ کو ہم کلینکل اپروچ کہتے ہیں جو کہ ایک طرح کی اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے انہوں نے بچوں کے بہیویئرس کو کلوزلی آبزرو کیا ایک اسٹرکچرڈ سسٹمیٹک انداز میں آبزرویشنس کو نوٹ کیا اور ان کی اپروچ میں ٹیسٹ استعمال کرنے کی بجائے ٹاسک کو استعمال کیا گیا ہم چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاسک بھی ایک طرح کے ٹیسٹ ہیں لیکن ٹاسک جو ہیں وہ ایک ایک بچے کے لیے انڈیویجلی ایک مختلف طریقے سے استعمال ہوتے تھے پیاجے یوز ٹو پرزینٹ پرابلمس اور task to children of different ages ask them to explain their answers their explanation through carefully phrased questions یعنی سب سے پہلے بچوں کو ٹاسک دیے جاتے جاتے ان ان کے کے جواب نوٹ کیے اس اس بعد سے جواب کی ایکسپلینیشن لی جاتی ان سے پوچھا جاتا کہ وہ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں ایسا کیوں ہے اور جو ایکسپلینیشن یا وضاحت بچے دیتے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر بچے کے بارے میں یا اس کی کوگنیٹو لیول کے بارے میں اسسمنٹ کی جاتی دوسری جانب اگر آپ دیکھیں جو ہم روایتی قسم کے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا we have test which have items which have predetermined answers there are right answers and there are wrong answers a child either gives a right answer or gives a wrong answer the number of right answers is یعنی اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے کیا وہ لوئسٹ لیول پہ ہے اس سے کچھ اوپر ہے یا بالکل اوپر ہائیسٹ لیول پہ ہے اس بات کا اندازہ صرف اس سے ہوگا کہ اس نے کیا جواب دیا اور وہ جواب کیوں دیا گیا اس کی سوچ وہ جواب اور اس کی وضاحت بچے کی سوچ کی اور اس کی سوچ کے لیول کی ایک انڈیکیشن سمجھی جاتی ہے پیاجے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری کے حوالے سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے it takes place in stages there is a certain fixed invariant sequence of the stages cognitive development کی چار اسٹیجز ہیں ان کا سیکوینس فکسڈ ہے stage one two three four اسی سیکوینس میں ہمیشہ ہوں گی ہر بچے کے ساتھ وہ بچہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوگا جو بچہ بھی ہوگا جینڈرز کا جو بھی ہوگا جس کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہوگا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز کا سیکوینس وہی رہے گا کیا ہر بچہ چاروں اسٹیجز طے کر لے گا یہ ضروری نہیں خیال ہے کہ ایک سرٹن عمر تک تقریباً سبھی بچے فائنل اسٹیج تک پہنچ جائیں گے لیکن پہنچیں گے یا نہیں یہ اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا لیکن اسٹیجز کا سیکوینس انویرینٹ ہے فکسڈ ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا دوسری جانب اسٹیجز کے حوالے سے اس نے کچھ سرٹن ایج لیول بھی دے دیے پیاجے کے مطابق ہر اسٹیج جو ہے وہ اپروکسیمیٹ ایج لیول کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے لیکن جو ایج لیول ہر اسٹیج کے لیے بتائے گئے they are not fixed they are not invariant they are arbitrary یعنی ہر اسٹیج جو پیاجے کے حوالے سے جس عمر میں پائی جاتی ہے وہ تقریباً ویسی ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر بچہ ایک ہی ایج میں ایک سٹیج پر پہنچے ایک دفعہ پھر اگر آپ دیکھیں تو جو ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس میں جب ایج نارمز استعمال کرتے ہیں تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہر بچے کو اس ایج کے اوپر اس لیول کی پرفارمنس دکھانی چاہیے اور اگر ایک بچہ جو ہے اپنی عمر کے نارم کے حوالے سے پرفارمنس دکھا رہا ہے تو اس کو ایوریج سمجھا جاتا ہے اسے کم پرفارمنس کو بلو ایوریج اور اس سے زیادہ پرفارمنس کو ابو ایوریج سمجھا جاتا ہے لیکن پیاجے جی کے سسٹم میں ایسا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹاسک ہر بچہ ایک ہی عمر پر کرے کچھ بچے ذرا تاخیر سے کر سکتے ہیں کچھ بچے چھوٹی عمر میں کر سکتے ہیں کوئی فکسڈ ایج لیول نہیں ہے سو so, ایک چیز طے ہے کہ کوگنیٹو uh, ڈیولپمنٹ کی چار سٹیجز ہیں اسٹیجز کا سیکوینس فکسڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اسٹیج ون اسٹیج تھری سے پہلے پہلے ہی آئے گی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بچہ اسٹیج تھری پہ پہلے پہنچ جائے اور ٹو پہ بعد میں آئے سو دس از انویرینٹ دوسری جانب اسٹیج کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ایج لیول ہیں وہ فکسڈ نہیں ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں وہ جو بھی اسٹیجز کے ساتھ ایج لیول بتائے گئے ہیں وہ آربٹری ہیں اور وہ مستقل یا اس طرح کے نہیں ہیں کہ تبدیل نہ ہو سکے all children pass through a series of the stages تمام بچے ان اسٹیجز سے گزرتے ہیں اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ چوتھی اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے لیکن جو بھی بچہ جس کی بھی ہم بات کریں گے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حساب سے اسٹیج ون سے ٹو پہ جائے گا ٹو سے تھری اور تھری سے فور دو اہم چیزیں ہیں ان اسٹیجز کے بارے میں the stages emerge in sequence there is a constant order of succession of their emergence and to the progressive development of mental structures can be explained by neither heredity nor environment by itself تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے چار اسٹیجز کون سی ہیں سینسری موٹر اسٹیج سب سے پہلے سب سے چھوٹی عمر میں یہ ہماری اسٹیج ہوتی ہے جس میں سب سے کم عمر کا بچہ اور سب سے شروع کی ابتدائی سوچ رکھنے والا بچہ ہوگا فارمل آپریشنل اسٹیج جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے سوچ کا یا تھنکنگ کا اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بچہ جو ہے وہ مینٹلی ہر قسم کے کانسیپٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اسٹیج کے اوپر کیا سمجھا جاتا ہے کہ بچے کیا کر سکتے ہیں سینسری موٹر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس اسٹیج کے اوپر سوچ جو ہے وہ سینسری ایکسپیرئنس اور موٹر ایکٹیویٹی سے ہی تعلق رکھتی ہے اپراکسیمیٹ ایج لیول جو اس اسٹیج کے لیے ہے that is infancy to two years birth to two years اس اسٹیج کو ہم انفنسی کا نام دے سکتے ہیں جو کہ بچے کی پیدائش سے لے کے تقریباً دو سال کی عمر تک جاری رہتی ہے بنیادی طور پہ اس میں جو کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں thought is confined to action schemes development of object permanence development of motor skills takes place little or no capacity for symbolic representation is there اس میں دو تین ایسی ٹرمز ہیں شاید آپ ان سے واقف نہ ہوں اگر آپ وہ تمام بھول چکے ہیں جو کہ آپ نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پڑھا تھا آبجیکٹ پرماننس مثال کے طور پہ بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو پرماننس کا کانسیپٹ نہیں کانسیپٹ نہیں ہوتا پرماننس سے مراد یہ ہے کہ چیزیں جب ہمارے سامنے نہیں ہوتی تب بھی وہ ایگزٹ کرتی ہیں لیکن بہت چھوٹی عمر کے بچے جو کہ ہم نے جیسا کہ کہا پیدائش سے لے کے دو برس کی عمر ان میں یہ تصور نہیں پایا جاتا ان کے سامنے سے اگر آپ کوئی چیز ہٹا دیں تو ان کے لیے وہ ایگزٹ نہیں کرتی اسی لیے چھوٹے بچوں کی کوئی چیز جو اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کو کوئی پرندہ لے گیا یا چڑیا لے گیا تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے رونا اور اس کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں جو چیز اپنے سامنے نہیں ہے وہ ختم ہوگی اور وہ ایگزٹ نہیں کرتی عمر کے ساتھ جو ایک پہلا کانسیپٹ بچوں میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ پرماننس کا یعنی جو ان کا کھلونا یا چیز یا ایون ماں جب سامنے نہیں ہے تو بھی وہ موجود ہے لیکن شروع میں یہ کانسیپٹ بچوں میں نہیں پایا جاتا ایک اور چیز ہم نے کہا تھا کہ وہ موٹر اسکلس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور سمبولک ریپرزینٹیشن نہیں ہے موٹر ڈیولپمنٹ بچے اپنے ہاتھ پاؤں چلانا سیکھتے ہیں اس کے حوالے سے دنیا کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں دوسری جانب سمبولک ریپرزینٹیشن نہیں ہے ان سے آپ سمبلس کے حوالے سے یا ایبسٹیکٹ چیزوں کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے نہ ہی ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں the child thought is egocentric and confined to action schemes development is very rapid سوچ ایگو سینٹرک ہے بچے کی دنیا صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کو بچہ صرف اپنے حوالے سے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے حوالے سے ہی دیکھتا ہے موٹر اسکلس بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہی اسکلس کی بنیاد پر بچہ اگلے برسوں میں تیزی سے دنیا کے بارے میں سیکھتا ہے اسکول میں سیکھتا ہے اور علم یا نالج حاصل کرتا ہے اس سے اگلی اسٹیج ذرا ہائر اسٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری آپریشنل اسٹیج اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پری اسکول بچے جو ہیں عام طور پر اس لیول پر ہوتے ہیں عمر دو سے سات برس ہو سکتی ہے لیکن بار بار یہی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سٹیجز جو ہے اسی سیکوینس میں لیکن جو ہم ایج کہہ رہے ہیں یہ آربیٹری ہے کوئی بچہ نو برس کی عمر میں بھی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے اور کوئی بچہ ہو سکتا ہے کہ پانچ سال کی عمر میں شاید اس پر پہنچ چکا ہو اور اس اگلی اسٹیج پر جا رہا ہو پری آپریشنل اسٹیج جو ہے اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں representational thought thought is intuitive not logical development of language and symbolic thinking takes place and thinking still is centric بچے کی دنیا ابھی بھی اپنے ارد گرد پر ہی محدود ہے اس کے کانسیپٹ ابھی اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوئے جیسے کہ اگلے برسوں میں ہونے والے ہیں لیکن وہ دنیا کے بارے میں ریلیشن شپس کے بارے میں سیکھنا شروع کرتا ہے سمبولک سوچ کچھ کچھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ لینگویج کی ڈیولپمنٹ اور لینگویج بھی آپ جانتے ہیں کہ سمبلس پر ہی مشتمل ہے الفاظ جو ہیں وہ مختلف آبجیکٹس کے لیے سمبل کا کام دیتے ہیں تو لینگویج کی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہوتی ہے اسی کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ جو جو مینٹل ایکسپیرئنس بڑھیں گے ویسے ویسے لینگویج بھی ڈیولپ ہوگی اور جیسے جیسے لینگویج کی نئی چیزیں بچہ سیکھے گا ویکیبلری ایکسپینڈ ہوگی ویسے ویسے ذہن میں تصورات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا پیازے کی تھیری میں دو بہت اہم کانسیپٹ استعمال ہوتے ہیں سملیشن کے مثال کے طور پہ یعنی آپ جو نئی چیزیں ہیں بچہ اس کو کیسے سیکھتا ہے اور اپنے سسٹم میں ابزارب کیسے کرتا ہے اینڈ اڈیپٹیشن لیکن یہاں پہ اس وقت ہم اس تھیری کو بطور تھیری کے ڈسکس نہیں کر رہے ہم اس کے بارے میں اس وقت اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ابھی جب ہم ان ٹاسک کو دیکھیں گے جو کہ استعمال کی جاتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ٹاسک جو ہے ان کو ڈیزائن کیا گیا کس تھنکنگ لیول کے لیے کوگنیٹو لیول کے کس اسٹیج کے لیے کون سا ٹاسک بنایا گیا اور کس کو وہ کس طریقے سے اسیس کرے گا تو پری آپریشنل اسٹیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ development of representational thought takes place child thinking is intuitive اور لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے یا یہ وہ لیول ہے جس میں عام طور پہ بچوں کو اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے یہ پری اسکول ٹائم ہے دو سے سات برس کی عمر اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بچوں کو لوگ گریجولی پڑھانا شروع کر دیتے اور اب تو بہت سے بچے جو ہیں وہ پری اسکول میں چھوٹی نرسریز میں یا ڈے کنڈر گارڈنز میں جانا بھی شروع کر دیتے ہیں سات برس کی عمر میں عام طور پہ ہر بچہ اسکول چلا جاتا ہے تو یہ ایک وائٹ ایج رینج ہے جس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوچ جو ہے بالکل بیسک لیول سے گرو کر کے ایک اگلے اسٹیپ میں داخل ہو جاتی ہے اور سات برس کی عمر تک اس میں خاصی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں جو زیادہ تر دو سے لے کے سمجھ لیجئے کہ پانچ برس تک کے بچے جو عام طور پہ ان کو ارتھمیٹک سکھانا یا میتھمیٹیکل اکویژن سکھانے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ ان کو گنتی سکھا سکتے ہیں ان کو الفابٹ سکھا سکتے ہیں بیسک جو ہے کیلکولیشن کی ابتدا ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ جو کہ اب پری آپریشنل سے نیکسٹ اسٹیج میں انٹر ہونے والے ہیں ان کو اگر آپ بیسک ایڈیشن یا سبٹریکشن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمبولک فارم میں نہیں سکھا سکتے آپ ان کو کانکریٹ فارم میں سکھاتے ہیں یعنی بچوں کو اگر آپ نے سکھانا ہو کہ ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے تو آپ دو آبجیکٹ دو پینسل ایک سائڈ پہ رکھیں دو دوسری سائڈ پہ اور پھر آپ ان کو کہیں کہ ان کو کمبائن کر کے گن لیں اور گن کے بتائیں کہ ابھی کتنے ہو گئے چھوٹی اس عمر کے بچے کے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کے سامنے وہ آبجیکٹس نہ ہو اور آپ اسے کہیں کہ دو اور دو کیا ہوتے ہیں تین اور پانچ کیا ہوتے ایسے بچے کاؤنٹ کر لیں گے لیکن کانکریٹ فارم میں اگر ان کے سامنے وہ چیزیں یا آبجیکٹس موجود ہوں گے سو تیسری اسٹیج جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں concrete operational stage childhood seven to eleven years thought is systematic and logical but only with regard to concrete objects development of conservation and mastery of concept of reversibility takes place concrete operation stage کا جو بچہ ہے وہ اب چیزوں کو گن سکتا ہے مینپولیٹ کر سکتا ہے لاجک استعمال کر سکتا ہے لیکن کانکریٹ لیول پہ ایبسٹیکٹ لیول پہ وہ ایسا نہیں کر سکتا سو چیزوں کی مینیپولیشن سے وہ چیزوں کو مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو چار لال پینسلیں دے دیں اور پانچ پیلی پینسلس دے دیں اور اس کو کہیں کہ ٹوٹل کتنی پینسلس ہیں تو گن کے بتا دے گا کہ اتنی ہے اور اگر آپ اس کو پوچھیں کہ سرخ پینسلیں کتنی ہیں اور پیلی کتنی ہیں تو بھی وہ بتا دے گا اور جب آپ اس کو جمع کر کے کہیں کہ آپ کے پاس کل کتنی پینسلس تھیں تو وہ کہے گا کہ نو اور ان میں سے کتنی کس رنگ کی ہے وہ یہ بھی بتا دے گا لیکن اگر یہ سب کچھ آپ اس کے ساتھ ایبسٹریکٹ لیول پہ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی اس کے سامنے وہ چیزیں موجود نہ ہوں اور پھر اس سے کہا جائے کہ وہ یہ سب کچھ بتائے تو اس لیول کے بچے کے لیے یہ بتانا جو ہے مشکل ہوگا آ, یہ بات میں دوبارہ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مشکل ہوگا کہ یہ ایک مشکل چیز ہے ناممکن نہیں ہے ناممکن اس لیے نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے جبکہ ابھی اس تھیری کے حساب سے شاید وہ اس لیول پر نہیں پہنچے اور اسکول میں ان پہ انفارمیشن اوور لوڈ بھی کیا جاتا ہے اور بچے جو ہیں اسٹریس میں بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ مینج کر لیتے ہیں اس کلاس کا کام کرنا اور کورس ورک کو کور کرنا اور اس کا امتحان بھی پاس کر لیتے ہیں آئیڈیا یہ ہے اگر ہمیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بچہ کس کوگنیٹو لیول پہ ہے تو اس کو اسی حساب سے تعلیم دی جانی چاہیے جبکہ ہم اپنے ٹریڈیشنل سسٹم میں روایتی قسم کے اچیومنٹ ٹیسٹ یا آئی کیو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں بچوں کی ذہانت کی اسیسمنٹ کے لیے اور اسی حوالے سے بچہ بس عمر کے حساب سے اسکول میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو اس عمر کے لیے پرسکرائبڈ کورس پڑھا دیا جاتا ہے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی جاتی کہ جو بچے ایک سرٹن طرح کا مٹیریل پڑھ رہے ہیں ایک سرٹن طرح کا کریکولم ان کو دیا گیا ہے کیا ان کا مینٹل لیول اس قابل تھا اس حد تک ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی کہ اس کو وہ سیکھ سکتے اور سمجھ سکتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اس کو روٹ میمورائز تو کر لیتے ہیں لیکن شاید بعض اوقات ان کو سرٹن کانسیپٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتے مگر یاد یقیناً ہو جاتے ہیں اور جب امتحان پاس کر لیتے ہیں تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ امتحان جو ہے وہ روٹ لرننگ پہ مبنی تھا کانسیپٹ لرننگ پہ مبنی نہیں تھا فائنل یا آخری اسٹیج جو ہے that is formal operational stage یہ وہ اسٹیج ہے جس میں ایبسٹریکٹ لیول کی تھنکنگ جو ہے وہ درست طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے اور بچہ جو ہے he or she can deal with things at abstract level also adolescence and adulthood and this is eleven years onward abstract logical thought develops and the child can deal with the abstract and absent یعنی جو چیزیں بچے کے سامنے موجود نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں اس عمر کا بچہ اگر الجبرا پڑھتا ہے تو بڑی آسانی سے ایکس اور اے اور بی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے جو کہ صرف سمبلس ہیں اکویژن سالو کر سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الربرا میں بنیادی طور پہ ایبسٹریکٹ لیول پہ چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ ارتھمیٹک میں ہم کانکریٹ لیول پہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تو اس عمر کا بچہ جو ہے وہ ایک تھنکنگ کے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈولیسنس میں بچے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اس تمام تر بیک گراؤنڈ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹاسک کون سی ہیں اور کس طرح کی ہیں جن کی مدد سے ہم بچوں کی کوگنیٹو لیول کی یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ان ٹاسک میں جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا ایک ٹاسک ایک ایکٹیویٹی بچے کو دی جاتی ہے ایک سچویشن بچے کے لیے پیدا کی جاتی ہے وہ اپنا رسپانس دیتا ہے رسپانس کی وضاحت بھی لی جاتی ہے اور جو وضاحت بچہ دیتا ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے very simple and very basic task use for children at sensory motor levelled the A B search task A B search task میں دو ہائڈنگ places بنائی جاتی ہے ہم نے کہا تھا کہ سینسری موٹر اسٹیج پہ بچہ جو ہے وہ پرماننس کا کانسیپٹ سیکھتا ہے پرماننس کا کانسیپٹ یعنی آبجیکٹ پرماننس کا کانسیپٹ سیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی اسٹیج بھی ہوتی ہے جس پہ بچہ آبجیکٹ پرماننٹ سے واقف نہیں ہوتا اور اس اسٹیج کے بعد بچہ سیکھتا ہے کہ آبجیکٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہوتے ہیں even when they are not visible اگر وہ میرے سامنے نہیں بھی ہیں تو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں اے بی ٹاسک میں uh, دو ہائڈنگ پلیسز جو ہیں بنا سکتے ہیں ہم اے اور بی اس کے لیے کوئی خاص طرح کے ٹولس کی ضرورت نہیں آپ دو ٹیبل نیپکنز لے سکتے ہیں دو رومال لے سکتے ہیں دو پلیس میٹس رکھ سکتے ہیں اے اور بی کوئی ایک آبجیکٹ مثال کے طور پہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایک چابی لے لیتے ہیں اس کو ہم اے یا بی میں سے کسی کے نیچے چھپائیں گے اور دیکھیں گے کہ بچہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے جو بالکل بیسک ٹاسک ہے اس میں آپ اس کو اے کے نیچے چھپا دیں گے اور جب اس کو چھپایا جائے گا تو بچہ دیکھ رہا ہوگا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا بچہ اس کو اے کے نیچے سے نکال سکتا ہے یا نہیں بتانے میں یہ چیز بہت سمپل اور شاید لگ رہا ہوگا کہ بالکل ایک عام سی چیز ہے لیکن آپ کو دیکھ کے حیرانی بھی ہوگی کہ ایک سرٹن ایج کے اوپر بچہ جب آپ اس چیز کو اس کے آنکھوں کے سامنے چھپا دیتے ہیں تب بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اس کے خیال میں جو چیز آنکھوں سے اوجل ہو گئی ہے وہ اب غائب ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ موجود نہیں ہے یعنی جو چیز آنکھوں کے سامنے تھی وہ موجود ہے اور جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اس سے ذرا سے اگلے لیول پہ جب بچہ جائے گا تو وہ اے میں سے اس کو تلاش کر لے گا اگر آپ اس کو اسی کے سامنے اے میں سے نکال کے بی میں رکھ دیں تو وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا اس ٹاسک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف عمر کے بچے جو کہ سینسری موٹر لیول پہ ہی ہیں مختلف طرح کے ریسپانس جو ہیں وہ پرزینٹ کرتے ہیں مثلا four to eight month old these children will not search for the object even when it is hidden under A in front of them تو چار سے آٹھ مہینے کے بچے جو ہیں وہ اگر آپ نے ان کے سامنے بھی کسی چیز کو چھپایا تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آٹھ سے بارہ ماہ کے بچے تھوڑی سی بہتر سوچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس معاملے میں eight to twelve month old they will try to search for the object and will find it under A when the object is shift from under A to under B the child will still look for it under A even when it was hidden in front of the child this shows egocentric thinking and it also known as A not B object کو بچے کے سامنے اے کے نیچے چھپایا بچہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے بچے کے سامنے ہی آپ اس کو اے سے اٹھا کے بی کے نیچے چھپا دیتے ہیں لیکن بچے کی سوچ اے پر فکسڈ ہے اور جیسے کہ اس کو لگ رہا ہے وہ اے کے نیچے ہی اس کو تلاش کرے گا بارہ سے اٹھارہ ماں کے بچے مزید بہتر ہو جاتے ہیں child can actually search for the object object A میں ہے یا بی میں ہے اس عمر کا بچہ اس کو ٹھیک سے تلاش کرنا شروع کر دے گا to four months the child can not only search for the object but can also experiment with it and other similar objects اٹھارہ سے eh, چوبیس ماہ کے بچے یعنی ڈیڑھ سے لے کے دو سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ٹھیک سے چھپائی ہوئی چیز کو تلاش کر لیتے ہیں بلکہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے کھیل بھی لیتے ہیں بلکہ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی اور آبجیکٹ لے کے اس کو خود سے چھپانا شروع کر دیں اور تلاش کرنا شروع کر دیں ایک اور طرح کے ٹاسک جو ذرا سی بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور خاص دلچسپ ٹاسک ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کنزرویشن ٹاسک کنزرویشن سے مراد ہے جو کہ بنیادی طور پہ فزکس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے کچھ کیریکٹرسٹکس کو چینج کر دیں تو اس کے باقی کے کیریکٹرسٹکس وہی رہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کی شیپ تبدیل کر دیں تو اس کا وزن تبدیل نہیں ہوتا یا اگر آپ پانی میں ایک اسکویئر بلاک کو پلاسٹیسین کے بنے ہوئے ایک اسکوئر کو کیوب کو پانی میں ڈال دیں تو جو پانی اس سے ڈسپلیس ہوگا اس کے بعد اسی کی کیوب کی شیپ اگر آپ تبدیل کر دیں اس کو دوبارہ پانی میں ڈالیں تو وہ اتنا ہی پانی ڈسپلیس کرے گی یعنی اس کا شیپ تو تبدیل ہوگی لیکن والیوم وہی رہے گا کانزرویشن کے ٹاسک سینسری موٹر کے بچے بالکل نہیں کر سکتے اس سے بڑی عمر کے بچے جو ان میں گریجولی کنزرویشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور سینسری موٹر سے پری آپریشن اسٹیج میں داخل ہونے والے بچوں کے لیے بھی کنزرویشن کے ٹاسک جو ہیں وہ کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن جب یہ ٹاسک مختلف عمر کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے رسپانسز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ کے یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے کس لیول پر اس وقت موجود ہوتے ہیں یا اس وقت where do they stand on cognitive development conservation means some properties of an object or mass or matter remain in or invariant have been changed. یعنی پراپرٹیز کسی بھی آبجیکٹ کی یا میٹر کی یا mass کی اگر ہم تبدیل کر دیں تو اس میں تمام تر تبدیلیاں نہیں آتی کچھ پہلو جو ہیں وہ they remain unchanged even when some of them been change یہ چیز بچہ جو ہے عمر کے ساتھ اور ایکسپیرئنس کے ساتھ سیکھتا ہے دیکھا گیا کہ ہم کنزرویشن ویٹ کی بھی ہو سکتی ہے میس کی بھی ہو سکتی ہے ولیوم کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے and it is seen that children learn the conservation of mass and number earlier around five to six years of age then conservation of weight that is around eight to nine years of age یعنی چیزوں کی اگر آپ شیپ تبدیل کر دیں تو ان کی تعداد وہی رہے گی پھل کو اگر آپ مختلف اکٹھا کر کے رکھ دیں تو یہ نہیں ہوگا کہ بچہ اس کو ایک سمجھے گا اور پھر آپ اس کو اسپریڈ کر دیں گے تو اس کا نمبر تبدیل ہو جائے گا لیکن چھوٹی عمر میں lower level of cognitive development میں بچے ایسا کرتے ہیں چیزوں کی جو مختلف تعداد میں اگر پڑھی ہوں ان کی شیپ اگر آپ تبدیل کر دیں تو ان کے خیال میں ان کی تعداد بھی تبدیل ہو جاتی ہے لیکن نمبر کا جو کی جو کانزرویشن ہے بچے وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں بنسبت ویٹ کے بارے میں یعنی ان کے لیے یہ سوچنا کہ چیزوں کی شیپ بدل جائے گی اور ویٹ بھی بدل جاتا ہے چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ اکثر ایسا سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹاسک دیکھتے ہیں کنزرویشن آف میس یعنی چیزوں کے اندر جو اماؤنٹ کسی چیز کا پایا جا رہا ہے جس بھی آبجیکٹ کی ہم بات کریں اس میں جو بھی میٹر موجود ہے اس کی کنزرویشن اس کے لیے جو عام طور پہ استعمال ہونے والے جو مٹیریلس ہیں آپ اس کے لیے کلے استعمال کر سکتے ہیں کھیلنے والی بچوں کے لیے مٹی گندھی ہوئی مٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا پلے ڈو جو بازار سے ملتا ہے ڈو بنایا جاتا ہے رنگ برنگا ڈو مل جاتا ہے یا پلاسٹیسین بھی ملتا ہے ان میں سے آپ کسی بھی ایک چیز کو استعمال کر کے یہ ٹاسک کر سکتے ہیں take two same size balls of the dough and ask the child if the two have the same amount of dough or clay in یعنی آپ پلاسٹیسین کے یا پلیڈو کے یا مٹی کے دو بالز ایک سائز کی گیند بنا لیں اور بچے سے پوچھیں کہ کیا وہ دونوں ایک سائز ان میں ایک اماؤنٹ میں یا ایک جتنی مٹی یا پلیڈو پایا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ بچے کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ دونوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے محسوس کرے اور جب اس کو لگے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور جب وہ کہے کہ ہاں ان دونوں میں ایک ہی اماؤنٹ پایا جاتا ہے پھر آپ اس سے وہ لے لیں گے اس کے بعد ان دو بالز میں سے ایک کی شکل جو ہے آپ اس کو تبدیل کر دیں گے اور اس کو چپٹا کر کے ایک پین کیک کی طرح ایک چپاتی کی شیپ دے دیں اور اس کے بعد بچے کو دکھائیں اس کو پوچھیں کہ کیا اب ان دونوں میں ایک ہی اماؤنٹ پایا جاتا ہے پلے ڈو کا یا مٹی کا بچے کا جو بھی جواب ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کوگنیٹو لیول پہ ہے کچھ بچے جو کہ ایک ہائر لیول پہ پہنچ چکے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ان دونوں میں وہی پہلے جتنا ہی اماؤنٹ ہے کیونکہ ایک کی صرف شیپ تبدیل کی گئی ہے لیکن چھوٹی عمر کے بچے اگر آپ نے جتنا زیادہ چپٹا کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ جو چپٹی چیز ہے اس میں زیادہ اماؤنٹ پائی جاتی ہے کیونکہ ایک چوڑی اور پھیلی ہوئی چیز ان کے خیال میں بڑی چیز ہے بچے کا جو بھی جواب ہوگا آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے مثلاً ایک بچہ کہتا ہے کہ جو گول بال ہے اس میں کم کلے ہے اور جو چپٹا ہے جو چپاتی کی شکل میں آپ نے پھیلا دیا تھا اس میں زیادہ ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے بچہ جو بھی وضاحت یا ایکسپلینیشن دے گا وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرے گی کہ اس کی کوگنیٹو لیول یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے کس حد تک پہنچ چکی ہے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاسک ہے جو کہ ہم کنزرویشن آف نمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کوائنز لے سکتے ہیں یا بٹنز لے سکتے ہیں کوئی اور اگر اور آپ کے پاس اور کوئی بھی چیز نہیں ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے کنکر جو تقریباً ایک ہی سائز کے ایک ہی شیپ کے ہوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے لے سکتے ہیں آپ مثال کے طور پہ آپ دس بٹنز لے لیں اور ان کو دو روز میں لگا دیں پانچ ایک میں اور پانچ دوسرے میں اور دونوں کو اس طرح سے ترتیب دیجیے کہ وہ دونوں ایک جتنی ہی لمبائی رکھتے ہو یعنی اوپر کے پانچ بٹنز کی جو رو ہے وہ اتنی ہی لمبی ہو جو کہ نیچے والے بٹنز کی لمبائی ہے بچے سے پوچھا کہ کیا یہ دونوں ایک جتنی لمبی لائنیں ہیں دونوں روز ایک برابر ہیں بچہ تھوڑا سا سوچ بچار شاید کرے اور اس کے بعد وہ کہے کہ ہاں یہ دونوں ایک برابر ہے جب وہ اس بات کی تصدیق کر دے کہ اس کے خیال میں دونوں ایک برابر ہے تو آپ دوسری رو جو ہے اس کا سیکوینس اس کی جو ترتیب ہے اس کو آپ تبدیل کر دیں گے اور اس کے بٹنس کو بہت پھیلا کے رکھ دیں گے تو پہلے پانچ بٹن جو ہیں وہ ایک اسی پہلے والی اسپیس میں پورے آئے ہیں جبکہ دوسرے پانچ بٹن جو ہیں وہ ایک لمبے ایریا میں پورے آئے اب آپ بچے سے پوچھیں گے کیا اب بھی یہ دونوں روز برابر ہے تو جس بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے اس اسٹیج سے ہو چکی ہوئی ہے وہ کہے گا ہاں یہ دونوں برابر ہے مثال کے طور پہ اگر ایک کانکریٹ آپریشنل بچہ ہے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ دونوں ایک برابر ہے لیکن اگر ایک بچہ جو وہ چھوٹی عمر کا ہے اور ابھی لوور لیول آف ڈیولپمنٹ پہ ہے وہ کہے گا کہ جو لائن پہلے والی ترتیب سے پڑی ہے وہ چھوٹی ہے اور جس لائن میں بٹنس کو پھیلا کے رکھا گیا تو اس کو کہے گا یہاں پہ اس میں یہ زیادہ بڑی لائن ہے اور اس کے حساب سے اس میں بٹن شاید زیادہ ہے اور پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے تمہارے خیال میں یہ لائن لمبی کیوں ہے and once again the answer or the response of the child will indicate the cognitive development level of the child اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا پیاجے نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بہت زیادہ کلوزلی آبزرو کیا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنی فیملی میں یا جاننے والوں میں جہاں آپ کو اس عمر کے بہت چھوٹے بچے ملے ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز یا یہ ٹاسک کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف عمر کے بچے ایک ہی طرح کے ٹاسک پر کس طرح سے مختلف حساب سے رسپانسز دیتے ہیں کنزرویشن آف ویٹ یہ والا ٹاسک جو ہے یہ بھی پہلے والے ٹاسک سے تھوڑا سا ملتا جلتا ٹاسک ہے آپ اس میں پلاسٹیسین کے یا ڈو کے یا مٹی کے دو بالز لے لیں اس کے بعد بچے کو محسوس کرنے دیں اس کو دیکھنے دیں ان کو ٹچ کرنے دیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا یہ دونوں ایک جتنا ویٹ رکھتے ہیں بچہ اس کو فیل کرے گا اندازہ لگائے گا اور جب وہ کہے کہ ہاں یہ دونوں ایک جتنے ہیں تو آپ ٹاسک کے اگلے لیول پر جائیں گے دونوں بالز میں سے آپ ایک بال کو تھوڑا سا رول کر دیں اور اس کو ایک آبلونگ لمبی سی شکل دے دیں ایک بال بال ہی رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ اب ایک لمبی سی آبلونگ شیپ میں آ گیا اب آپ بچے سے پوچھیں کہ کیا اب بھی یہ دونوں ایک ویٹ رکھتے ہیں تو جو بچے ہائر لیول آف ڈیولپمنٹ پہ جا چکے ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں ان کا وزن ایک ہے صرف ایک کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے اور دوسرے کی شکل پہلے جیسی ہے لیکن چھوٹے بچے جو ہیں جو کہ ابھی ابتدائی اسٹیجز پہ ہیں پری آپریشنل بچہ وہ یہ کہے گا کہ جو آبلونگ شیپ ہے اس کا وزن زیادہ ہے اور جو بال ہے اس کا وزن کم ہے کیونکہ اس کو دیکھنے میں the thinking is egocentric وہ اپنے اینگل سے اپنے حوالے سے ہی اس کا ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لمبا ہے اس کا وزن زیادہ ہے اور بال کا وزن کم ہے ایک اور ٹاسک جو بڑی انٹرسٹنگ ہے دیٹ از کنزرویشن آف آپ دو گلاس پانی سے ایک جتنے پانی کے ساتھ بھر لیں اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ کیا ان دونوں میں ایک برابر پانی ہے تو دونوں گلاس ایک جیسے ہیں ایک سائز کے دونوں میں ایک جتنا پانی ہے بچہ کہے گا ہاں یہ دونوں ایک برابر ہے now you can take two beakers یا ایک سلینڈر اور ایک بیکر ذرا چوڑا لے لیں وہی ایک گلاس کا پانی سلینڈر میں ڈال دیں اور ایک کا پانی جو ہے وہ بیکر میں ڈال دیں اب آپ کو پانی کی سطح سلنڈر میں اونچی دکھائی دے گی اور بیکر میں بہت کم بچے سے آپ پوچھیں گے کہ کس میں پانی زیادہ ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ ہے اس کو بچہ کہے گا کہ اس میں پانی زیادہ ہے اور جس میں پانی لو لیول پہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بچے کا کہنا ہوگا کہ اس میں پانی کم ہے پانی کی اماؤنٹ جو ہے وہ دونوں میں ایک برابر تھی لیکن بچے نے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے کی لیکن جو بچے فارمل آپریشن سے پہنچ چکے ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ دونوں میں ایک جتنا پانی ہے لیکن لوور لیول کے بچے جو ہیں ان کے حساب سے پانی کی سطح جس میں اونچی ہے اس میں زیادہ پانی ہے اور جہاں پانی کی سطح کم ہے وہ برتن جو ہے اس میں کم پانی پایا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور ٹاسک جس میں آپ پرسپیکٹو کے بارے میں پوچھتے ہیں کچھ اور ٹاسک ہیں جس میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن سیکوینس یا طریقہ وہی رہے گا بچے کو ایک چیز کرنے کے لیے پرزینٹ کی جائے گی اس کا رسپانس نوٹ کیا جائے گا رسپانس کی وضاحت بچے سے لی جائے گی اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ اور اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ کوگنیٹو لیول کے کوگنیٹو uh, ڈیولپمنٹ کے کس لیول پر اس وقت اسٹینڈ کرتا ہے یہ تمام ٹاسک اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ذہانت یا سوچ یا انٹلیکٹ کو میجر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں صرف کنونشنل طریقوں سے یا کنونشنل ٹیسٹ کے ذریعے ہی کسی کی تھنکنگ کے لیول کا یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ ہم مختلف طرح کی اپروچز استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کی سوچ کس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ایکٹیویٹیز یا یہ ٹاسک خاص طور پر ان بچوں کے لیے بہت پریکٹیکلی مفید ہو سکتی ہیں جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے جو پڑھ نہیں سکتے اور جن کے لیے کسی گروپ میں بیٹھ کے ٹیسٹ کرنا جو ہے وہ ایک بالکل نیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان ٹاسک میں بچوں کو پورا موقع دیا جاتا ہے اپنا جواب دینے کا اور اپنے جواب کی وضاحت کرنے کا بھی اور پوری تسلی کے ساتھ جو آبزرور ہے یا جو ریسرچر ہے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ بچے کی سوچ جو ہے وہ آ, کہاں تک جا سکتی ہے اگر کسی جواب میں اور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ پہلے ہی دفعہ میں اپنا جواب مکمل اور واضح طریقے سے دے دے اگر آپ کو as a researcher as an examiner تسلی نہیں ہے کہ بچے نے اپنی سوچ کے مطابق جواب نہیں دیا تو آپ اس کو مزید پروپ کر سکتے ہیں مزید پوچھ سکتے ہیں اور مزید بات کر سکتے ہیں آئندہ سیشنز میں ہم اسی قسم کے کچھ اور نئے چھوتے اور دلچسپ ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ مختلف سچویشنز میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف نیڈز رکھنے والے لوگوں کے لیے جب ہم نے ان کی ذہانت کی یا ابلیٹی کی پیمائش کرنی ہو تو اور کون کون سے طریقے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے روایتی ٹیسٹ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور کچھ دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ